وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ایسی کوئی مجبوری کی حالت ہے تو چونکہ مردوں کے لیے سطر یہ ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر کے ٹخنوں کے کچھ اوپر تک یہ مردوں کے لیے سطر عورت ہے یعنی اتنا ڈھاکنا اس کے لیے فرض ہے اور عورت کا جو سطر عورت ہے تو وہ سر سے لے کر پاؤں کے تلبوں تک مکمل اس کا جسم ہی پورا سطر عورت ہے ہاں نماز کی حالت میں جو یا اس کے علاوہ جو ضرورت کے وقت صرف اتنا وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہے کہ چہرے کی ٹکلی اور پاؤں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے یہ چیزیں اگر ظاہر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو بھی چونکہ عام حالت میں اس کو بھی چھپانا اس کے لیے بہتر ہی ہے کہ اسے بھی اس سطر کو بھی وہ مکمل یعنی چھپائے ان حصوں کو بھی لیکن اب چونکہ نماز کی حالت میں چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے پاؤں کا جو حکم شرع ہے پاؤں کے تعلق سے تو ٹخنے سے نیچے شلوار یا ٹخنے سے نیچے کپڑا ہونا چاہیے مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر اور عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا کپڑا ہونا چاہیے نماز کی حالت میں اور آستین بہت ساری اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آستین ان کی اوپر تک کلائی سے اوپر تک آستین کرتی کی رہتی ہے تو کلائی تو کھل جاتی ہے تو ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی اگر وہ نماز کی حالت میں ڈھکی ہوئی ڈھکی ہوئی نہ ہو تو تو آپ نے جو کنڈیشن بیان کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کپڑا لباس جو پہنا گیا وہ ٹخنوں سے نیچے تک ہے اور اس سے سطر مکمل پردہ پوشی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں